کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تھی اس لیے اللہ نے انہیں سخت پکڑ میں لے لیا